اللہ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

اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر ہر ہر سو سو سو تیرا تیرا جلوہ جلوہ ہے ہے ہے تو تو تو تو بھی بھی لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ربی ربی حسبی حسبی ما فی قلبی اللہ ما فی قلبی الا اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ رب رب رب سبحان اللہ اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد احد اس سے بن ہے وہ نہیں بن اس سے بن ہے وہ نہیں بن اب سر اسما دیکھ سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ليس الهادي الا هو کہتا ہے یہ ہر بن لئی سلحدی اللہ ہوں کہتا ہے یہ ہر بن سنتا ہوں میں اظہر سو سنتا ہوں میں اظہر سو لئی سوا کا یا من ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو ہو ہو ہن اللہ ہند ہن اللہ ہون اللہ ہند ہن اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سن ہی تو ہے تو تو ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا علا بوگ موہیتے ان سو جا بوگ موہیتے جسمو جا بوگ موہیتے ان سو جا ہے محیط جسم جا ہے محیط کن ازما وہ ہے محیط کن ازما وہ ہے محیط کون مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ وہ ہے گنزا شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ ہے منزا شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا اللہ میں ہوں بندہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان دلہ اللہ ان دلہ بل بل ٹوتی پروانا ہر ایک اس کا دیوانہ ہاں بلبل کیونکہ پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ تمری کس کا مستانہ تمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے تم میں وہ رنگو ہوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے رنگو ہوئے گل پورے وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات پل كل میں وہ اوڈا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ